پیش الحمد للہ وقفا وسلام العباد الذين اصطفى اما بعد فعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل دين خلقا و کما نقلقلسلام الحیاما رہی السلام یہ بڑی ہی مختصر اور نہایت اہم حدیث ہے چھوٹی سی جو میں نے آفد کے سامنے پڑھی ہے جس حدیث کو امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ نے اپنی سنن میں اور امام تبرانی نے اپنے موجم صغیر میں اسی طرح سے اور بعد محدثین نے بسند صحیح نقل کیا ہے نبی علیہ صلاح نے اس حدیث کے اندر فرمایا لکل دین خولوقا اے لوگوں دنیا میں جتنے دین اور مذاہب ہیں ہر دین ہر مذہب کی کوئی نہ کوئی خاص پہچان ہوتی ہے جس کے ذریعے آدمی کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ کس مذہب کا آدمی ہے دنیا میں آج بھی آپ دیکھیں جتنے مذاہب ہیں ہر مذہب کی کوئی نہ کوئی خاص نشانی علامت ہوتی ہے جس سے وہ پہچان لیا جاتا ہے ان نل ان خلقا خلق اے لوگوں ہر دین کی کوئی نہ کوئی ایک کھلی ہوئی نشانی ہوتی ہے جس سے وہ پہچان ہوتی ہے جس کی وہ جس سے شناخت ہو جاتی ہے اب دین اسلام کی خوبی کیا ہے کیا نشانی اور کیا علامت وہ ان ناخوروں کل اسلامی الحیا اور اسلام کی سب سے بڑی شناخت اور پہچان اور علامت اللہ تعالی نے حیا بنا رکھا ہے حیا حیا جو شرم ہوتی ہے حیا اسلام کی سب سے بڑی شناخت اسلام کی پہچان اللہ رب العالمین نے کیا بنا رکھی ہے حیا ایک دوسری روایت ہے جس کو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام سے روایت کیا کہ لکل لینکن خلو کل الاسلام الحیا دینا او کما فلا دین فلادین او کما کالا رحصا صاحب حضرت معاذ جبل رضی اللہ تعالیٰ نو کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام شام کو ہم نے فرماتے ہی بھی سنا کہ لکل دین خلقن اے لوگوں دنیا میں جتنے دین اور مذاہب ہیں ہر ایک کی کوئی نہ کوئی شناخت اور پہچان ہی پہچان ہوا کرتی ہے اس کو دیکھتے ہی پوچھنے کی ضرورت نہیں خود وہ نشانی بتا دیتی کہ کس مذہب کا آدمی سکھ ہے ہندو ہے یہودی ہے یا عیسائی ہے بلکہ ان کی وہ شناخت اگر آپ نے آپ نے تو آپ اپنا نے تو کیا ارے بھائی تم یہودی ہو مسلمان ہو کر کے یہودی کی چیزیں استعمال کیا یہ بالکل واضح چیز ہے لسلم بیان فرما رہے بالکل واضح ہے لیکن ان خولوں ہر دین کی دنیا میں ہر دین کی کوئی نہ کوئی شناخت اور پہچان ہوتی ہے وہ خلوق الاسلامی الحیا اور اسلام کی شناخت اور اسلام کی علامت نمایاں خوبی جو کیا ہے وہ حیا اسی لیے نبی لہ سم آگے ہیں کہ من لا حیا فلا دین اللہ اگر کسی کے اندر حیا نظر نہ آئے تو سمجھو کہ دین اور ایمان بھی اس کے اندر نہیں ہوگا اور اس کی تائید اس مشہور حدیث سے بہت زیادہ ہو جاتی ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صاحب فرماتے ہیں لوگوں المان او ول حیا او زمین اے لوگوں الحجا اول ایمان و رینا زمین اے لوگوں ایمان اور حیا قرینا رینا زمین ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ جوڑ دیا ہے ابھی جو حدیث سنا رہا تھا معاد الجبل کی اس کی مزید وضاحت معاد الجبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث آپ نے سنی وہ یہ تھی کہ ہر دین کی کوئی نہ کوئی شناخت علامت و نشانی ہوتی ہے پہچان ہوتی ہے اور دین اسلام کی پہچان کیا ہے حیا ہے جس کے اندر حیا نہ ہو سمجھو کہ اس کے اندر دین بھی نہیں جو دین اللہ کو مطلوب ہے جو ایمان وہ دین اور ایمان اس کے اندر نہیں ہے اس کی مزید وضاحت اس حدیث میں اللہ رسول نے اور واضح کر دیا فرمایا الحیا ول ایمان اور رینا ان اے لوگو حیا اور ایمان ان دونوں کو ایک ساتھ اللہ تعالی نے جوڑ دیا ہے حیا اور ایمان دونوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا کیا اس کا کیا مطلب ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ جانتے ہیں ایمان ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو ایمان نیکی کرنے پر مجبور کر دے برائی سے ہٹنے پر آمادہ کر دے ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے آپ ڈیوٹی کرتے ہیں سے سمے دکان دکان والے ہیں ڈیوٹی کرتے ہیں نا کتنے گھنٹے ڈیوٹی کیا آٹھ نو گھنٹے کہاں کرتے ہیں چلو بھائی قریب ہے ایک انسان جب علی میں کوئی ڈیوٹی کرنے والا ہوگا نو گھنٹے ڈیوٹی کرے گا تو ایک گھنٹہ جانے کا ایک گھنٹہ آنے کا کتنی تھکاوٹ وہ بھی محنت مزدوری والا کام ہو لیکن وہ شخص اتنی محنت کرنے کے باوجود اذان سنتا ہے تو فوراً نماز کے لیے مسجد میں آ جاتا ہے اب آپ بتائیں کیا دبئی کی پولیس نے نماز پڑھنے کی پابندی لگائی حاکم دبئی کی آدر ہے کہ ادان ہوتے ہی مسجد میں جاؤ ورنہ اندر کر دیے جاؤ گے نہیں بھائی کیا آپ کے ماں باپ نے وہاں سے ٹیلی فون کر کے آپ کو پابند کیا نہیں یا کسی شیخ نے کہا بھائی نماز پڑھو گے تو تمہاری تنخواہ میں ہر نماز پر دس درہم اور بڑھا دیا جائے گا یہاں سوچنے کی چیز ہے کہ اتنی تھکاوٹ کے باوجود آپ کو نماز پڑھنے پر مجبور کرنے والی کیا چیز ہے کون سی طاقت ہے ایمانی طاقت ہے آپ کی کیا ہے ایمانی طاقت ابھی تقریباً سمجھو سترہ اٹھارہ دن ہوا رمضان گزرے اتنے دن گزرے نا ابھی گرمی کے موسم میں ڈیوٹی کے ساتھ لوگوں نے روزہ رکھا آپ کے اندر کون سی دنیا کی طاقت تھی جس نے آپ کو روزہ رکھنے پر مجبور کیا یہی کہہ سکتے ہیں کہ سوائے ایمان کی اور کوئی طاقت ایسی نہیں آئی بات سمجھے ایمان کی طاقت ہے ایمان کا کام یہ ہے کہ آپ کو نیکی کرنے پر آمادہ کر دے اب آپ بتائیں شراب جیسی چیز جو عام ہو آپ جہیں بازو میں بیٹھنے والا شراب پی رہا ہے لیکن آپ نہیں پینا اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں وہ کون سی طاقت ہے کہ ایک شبد خرید کر کے پی رہا ہے اور دوسرا انسان فری میں دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہا ہے کیا چیز ہے خرید کر کے پینے والا جو حرام کام کیوں دین ایمان سے محروم ہے اس کی بےمانی جو ہے اس کو شراب پینے پر آمادہ پیسہ دے کر کے برائی کرنے پر آمادہ کر رہی ہے اور آپ کا ایمان ہے کہ فری میں بھی دیکھنے پر آمادہ نہیں کرتا تو میرے بھائیو ایمان کا کام یہ ہے کہ نیکی پر آمادہ کرنا اور برائی سے روکنا اور ہوا بھی ایک ایسی چیز ہے ایمان کے بعد سب سے دادا انسان کو اگر برائی سے روکنے پر رکنے پر اور نیکی کرنے پر آمادہ کرتی ہوں تو کیا ہے انسان کی ایمانی حیا اور ایمانی غیرت ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو حیا عطا فرمائے اسی لیے آپ نے کیا فرمایا المان الحیا المان ال کو جمین اے لوگو ایمان اور حیا ان دونوں کو اللہ تعالی نے بالکل اس طرح سے کریم یعنی جوڑ دیا ہے ایک دوسرے سے بالکل جڑے ہیں فیضا رفیہ حد ہوما روفی الآخر اس لیے حیا اور ایمان میں سے اگر انسان ایک چیز کو چھوڑ دیتا ہے تو دوسری چیز بھی اپنے ہی سے اس کے ساتھ چلی جاتی ہے ایک تو کسدن چھوڑتا ہے اور دوسرا بغیر ارادے اور قصد کے خود ہی وہ انسان سے انسان کو محروم کر دیتی ہے حیا تو نبی احساس نے کیا ساتھ نمایا اے معاذ ہر دین کی کوئی نہ کوئی شناخت اور علامت پہچان ہے اور اسلام کی شناخت پہچان اور نمایاں خوبی جو ہے وہ کیا ہے حیا ہے ملا حیا الح فلا دینا جس کے اندر جو حیا سے محروم ہوگا وہ دین سے بھی محروم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہم سب کے اندر حیا پیدا کر دیں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری حدیث اور ہے جس میں نبی علیہ السلام کے سامنے حیا کی بڑی فضیلت بیان کی اور فرمایا اے لوگوں بخصلتین زین المان بخصلئی زین زینت زینت کس کو کہتے ہیں خوبصورت بنانا ڈیکور کو ڈیکوریشن کو کیا کہتے ہیں زینت اسی لیے کہا جائے جہاں گاڑیوں کے سجانے کی دکان ہوتی وہاں کا سیارات ہاں گاڑیوں کو خوبصورت بنانے کی جگہ اللہ اکبر اللہ سے فرماتے سیدوں اے لوگوں اپنے ایمان کو زین المان یا زین الاسلام اپنے ایمان کو اور اپنے اسلام کو خوبصورت بناؤ خوب اچھا بناؤ یہ خصلتین دو خوبیوں کے ساتھ یعنی اسلام اور ایمان کو خوشنما اور خوبصورت بنانے والی چیزیں دو ہیں زین المان اب خصلت اے مسلمانوں میرے صحابیوں اپنے اپنے ایمان کو خوبصورت بناؤ دو چیزوں سے دو خوبیوں سے حضرت ابن جبل نے کہا یا رسول اللہ واما ہوما وہ دونوں خصلتیں اور وہ دونوں خوبیاں جس سے ہمیں اپنے اسلام کو خوشنما بنانے کا حکم دے رہے ہیں وہ کون سی دو خوب چیزیں ہیں نبی علیہ السلام صاحب نے ساتھ نمایا الحیا و سماحتو الحیا او و سماحتو سب سے پہلی خوبی تو حیا ہے انسان کے اندر اگر ایمانی حیا آ گئی تو انسان کا اسلام اور دین بہت ہی خوشنما بن گیا نمبر دو وہ سماہتوں سماہا سماہ کس کو کہتے ہیں سماہا کے دو معنی آتے ہیں ایک معنی بلکہ تین معنی ایک معنی تو ہے کہ سامنے والوں کے ساتھ آسانی کرنا کیا کرنا اللہ صلیما اس سما اس محا لکھو اس سماہا ایک چھوٹی سی مثال جو انسان کے دین کو کتنا خوبصورت بنا دیتا صحیح ہے ان کی روایت نبی ریسوسام ساتھ رماتے ہیں ایک انسان تھا مسلمان تاجر تھا کاروباری تھا اس کے پاس لوگ اگر سامان خریدنے کے لیے آتے اور اگر کسی کے پاس کیش ہے تو کیش سامان دیتا اور اگر کوئی ادھار مانگتا تھا تو ادھار بھی وہ دے دیتا لیکن پوچھتا اچھا بتاؤ ادھار لے جا رہے ہو لیکن بتاؤ کب تم ادا کرو گے کتنے دن میں اور جو دن اور تاریخ بتاتا تاجر اس کو نوٹ کر لیتا اپنے سے نہیں ہاں ایک مہینے کے لیے ادھار دوں گا اگر اس سے زیادہ ہے تو پلانتی لگے گی نہیں اچھا تم بتاؤ اس کی آسانی وہ سوچتا بے چارا اگر ایک مہینے میں دینے کے لائق ہوتا ادھار مانگتا ہی کیوں اس لیے کہ اس کی مرضی بھائی تم کب دے سکتے ہو یہ آسانی ہے یہ سما ہے تم کب دے سکتے ہو بتاؤ اللہ سے فرماتے وہ جب تاریخ دیتا تاجر اس کو نوٹ کر لیتا اور جب تاریخ مقررہ آ جاتی تو یہ شیخ اپنے نوکر کو بھیجتا دیکھو فلاں گاؤں کا فلاں آدمی وہ سامان لے گیا تھا آج دینے کا وعدہ کیا ہے جاؤ سن لاؤ نبی نے فرماتے ہیں جب جانے لگتا نوکر گنا تو کہتا سنو سنو دیکھو وعدہ تو کیا ہے لیکن یہ پتا نہیں کبھی آدمی کسی چیز پر وعدہ کرتا ہے کسی امید پر لیکن وہ چیز حاصل نہیں ہوتی دیکھو وعدہ تو کیا ہے اگر دے دے تو لے لینا اور اگر نہ دے تو سختی نہیں کرنا گھسی کر کے میرے پاس نہیں آنا یا شور نہیں بچانا اگر نہیں دیتا تو پوچھنا اچھا بتاؤ آئندہ کب ہم آئے واپس پھر دوبارہ دوسرا غلام جا رہا ہے یہی نو صاحب فرماتے جب وہ انتقال کر گیا اور فرشتوں نے بندے کو سامنے کیا رب رب کے سامنے کیا تو رب نے دیکھا فرشتوں نے کہا اللہ یہ بندہ اتنا گنا اتنی برائی اتنا اتنا کیا ہے اتنی کوتاہی کی ہے لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ فرشتوں واقعی تم نے لکھا ہے مجھے بھی میں کس نے یہ کیا ہے لیکن تمہیں معلوم ہے یہ بندہ میرے بندوں کے ساتھ آسانی کرتا تھا دنیا میں اس نے میرے بندوں کے ساتھ آسانی کیا آج حش میں میں اس کے ساتھ آسانی کر اللہ اکبر یہ کیا ہے میرے بھائی آسانی سماہ کے معنی کیا آسانی نمبر دو سماہ کے معنی آتے ہیں معاف کر دینا کیا کر دینا معاف کر دینا جیسے یہاں عربی بول رہا شام اسم اسم یہ ہوتا نا سامنے یعنی سامنے والے نے غلطی سے کچھ آپ کے ہاتھ ذاتی کر دیا تو آپ عید کا جواب پتھر سے نہ دیں بلکہ کیا کریں اس کو معاف کر دیں نمبر تین سخاوت کے معنی میں میں کیا معنی کس معنی میں سخاوت یعنی انسان کوئی حاجت مند ہو اگر آپ اپنے مالی تعاون سے اس کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو اس کے ساتھ پہچان کریں یہ معنی کس کا ہے سماہا کا تو اب آپ ذرا دیکھیں سماہا کرنے والا انسان اس اس کا اسلام و دین اتنا اچھا بن گیا شیو سماہا کی برکت تھی کہ زندگی بھر کے گناہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی وقت میں اس کے معاف کر دیے ہے سماہا تو آپ نے ساتھ ہمارا زین الاسلام ابھی خسرت اے لوگوں اپنے دین کو اپنے ایمان کو اپنے اسلام کو خوبصورت بناؤ دو خوبیوں کے ذریعے ایک خوبی ہے حیا جب انسان ہے دیکھو ہمارے معاشرے میں جو انسان بے حیا ہوتا اس کو گالی بھی دیتا تھا بے حیا ماں بہت بے حیا انسان دیکھو ایک مسلمان اپنے آپ کو اپنی بے حیائی کی وجہ سے گالیاں دلوا رہا ہے اور ایک حیا مند انسان حیا کرنے والا کبھی اس کو کوئی برا نہیں بلکہ اس کو سب اچھا کرتے حیا آنے کے بعد اسلام اچھا ہوا تو مسلمان اچھا بن گیا اور اگر اسلام اچھا نہ ہوا تو اسلام اچھا نہ ہوا تو وہ مسلمان کبھی اچھا نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہ دونوں خوبی ہمارے اندر پیدا ہو جائے جو ایمان کو دیکور کرنے والی اور ایمان کو خوشنما بنانے والی ہیں نبی علیہ خلاف نے میرے بھائیوں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے امام تبرانی رحمت اللہ علیہ نے موجم اوسط میں نقل کیا ہے اللہ اکبر آپ نے میں ان شراط لوگ پانچ برائیاں جو ہیں قیامت کی نشانی ہے ان سے اپنے آپ کو بچاؤ تاکہ قیامت کے مصیبت سے محفوظ رہے اللہ اکبر ہم لوگ سوچتے نہیں ہم نے بے حیائی کا نام آج فیشن دے رکھا ہے کیا دے رکھا ہے فیشن بے حیائی کا نام ہم نے آزادی دے رکھا ہے بے حیائی کا نام کا نام ہم نے نہیں اتنی شدت اسلام میں نہیں اسلام میں بڑی اس اللہ حقبر کرتے کرتے عورتوں کا ادار یہاں ہونی یہاں تک ہونی چاہیے اٹھتے اٹھتے کہاں تک چلی آئی ہے یہاں تک سمجھ گئے نا پرانے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ ننگا کر کے باروں گا اور آج نوجوان خود روزوں پر فیشن سمجھ کے ننگا گھوم رہا ہے دیکھا آپ نے اب مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ نے سوچا یہ کیا چیز ہے ان نمین اشرات قیامت کے خطرناک نشانیوں میں سے الفحش ہو و تفوش ہو و قطی نے وہ اتمان الخائن نے اکبر ہاں؟ و المعتمن متمن او کما کار رہتا تھا اے لوگوں ذرا بے حیائی سے بچو قیامت کی پانچ بڑی خطرناک نشانیاں ہیں نمبر ایک اتفاحش آدمی بے حیا ہو جائے کیا بن جائے بے حیا ہو جائے بالکل اب اس کو بے حیائی ایک چیز نظر ہی نہیں آتی نمبر دو وہ تفاخش فوج تو بے حیا تو نہیں ہے بلکہ تفاہش سے کیا ہے حیا والا تو ہے لیکن کبھی کبھار دوستوں میں یا پارٹیوں میں یا ہوٹلوں میں جب چلا جاتا ہے یا شادی کی پارٹی آتی تو وہاں اگر بے حیائی کرنے لگتے ہیں تو مجلس کا خیال کر کے وہ شریف بھی بے حیا بن جاتا ہے ماہ اکبر اور آج سب کو تجربہ ہوگا اچھے اچھے لوگ ہیں دہائی اپنے سنی لیکن جب دہیائیوں میں مبتلا ہو جاتے تو وہ بھی حیا بن جاتے ہیں نمبر تین وقتی اتر رہی وقتی اتر رہی رشتے ناطے کو توڑا جانے لگے کثرت سے رشتے ناطے میں بگاڑ پیدا ہو جائے آپس میں رشتے دار ایک دوسرے تعلق ہی قائم کرنے لگے تو سمجھ جاؤ یہ بھی قیامت کی تیسری نشانی ہے نمبر تین و تخوین نمبر چار و تخوین الامین امانت دار دیانت دار رشوت رشوت سے حرام چیزوں سے بچنے والا خیانت سے بچنے والا امانت دار لوگوں کو حقیر سمجھا جانے لگے اور کیا کہا جائے اس کو کوئی چالاکی اور ہوشیاری کیوں یہ رشوت نہیں لیتا کہتے بھولا بھالا ہیرا فیری نہیں کرتا وہ بڑا بے کو سمجھایا جاتا ہے سمجھ نا نمبر پانچ اللہ اکبر وہ استعمال الخائن چوروں اور خیالت اور بدیانت لوگوں پر بھروسہ کرنے لگے چور ہو ڈاکو ہو امانت میں خیانت کرنے والا ہو بدیانت ہو امانت داری کا نام نشان ہو لیکن اس کے باوجود پوری قوم اس کو اوٹ دے کر کے اس پر بھروسہ نہیں یہ ملک کو ترقی دے گا یہ آئے گا تو ملک ہمارا سدھر جائے گا اگر اس کو مدیر بنا دیا گیا کمپنی کا تو ایک کمپنی کو سدھار دے گا اللہ اکبر محلے میں جو سب سے بڑا نمبر ہی ہو نہیں ذرا اس کے پاس پاور ہے باح اکبر امانت داروں کو تو ضلیل سمجھا جائے اور خیانت کرنے والوں کو عزت دی جائے آ نے فرمایا یہ پانچ برائیاں جو ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے جن میں سے پہلی دو نشانی کیا ہے ارے و ہوگا بے حیائی کا عام ہو جانا بے حیائی کو فیشن بنا لینا یا بے حیا تو نہیں ہے لیکن کبھی بے حیاوں کے ساتھ پھنس جاتا ہے پارٹیوں میں کلبوں میں پارکوں میں دوستوں میں شادی وواہ کے موقع پر تو سوچتا بھائی دوستوں کا بھی ذرا دل رکھنا ہے چلو تھوڑی سی بے حیائی تم بھی کر لو نوز باللہ الحیا ذالک المان والایمان نا جميعا ایمان اور حیا ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ جوڑ دیا ہے یہ ایمان کی کمزوری ہوگی تبھی انسان بے حیائی کی رائے اختیار کرے گا ورنہ انسان کبھی بے حیا نہیں بن سکتا اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے باقی ان شاء اللہ اگلے واتوب اليك جی